السلام علیکم آدی اللہ وبرکاتہ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایشور حرم کے متعلق مشرقین کا کفار کا ایک بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تھا جو صحابہ اکرام نے جو ایک بندے کو تیس جماعت ثانی کو انتیس جماعت ثانی کے شام کو جو بندہ قتل کیا تھا اور اسی مغرب کے بعد رجب کا چاند نکل آیا تھا تو اس پر انہوں نے بہت شور مچایا تھا اور مسلمانوں کو بطور تانا یہ کہتے رہے کہ آپ نے مقدس محترم مہینوں کا خیال میں نہیں رکھا اور یہ قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ فرمایا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے یعنی اس کو دو جوابات تھے پہلے الزامی اور دوسرا اللہ سبیل تسلیم الزامی جواب تو یہ تھا کہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ انتیس بھی تاریخ ہے اور انتیسویں تاریخ بھی تھی لیکن شام کو چاند نکل رہا یعنی یکم ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو تسلیم بھی کیا جائے آپ کی بات کی تسلیم بھی کیا جائے تو جس طرح تم اس کو گناہ سمجھتے ہو حالانکہ تم نے اس سے جو ہے نا بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں جو اللہ کے ہاں اللہ کے نزدیک جو ہے نا اس قتل سے جو ہے نا بہت بڑھ کر ہے کہ مسلمانوں کو مسجد حرم میں نہیں چھوڑتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو اور اس کا سفر کرتے ہو اور یہ جو افعال ہے یہ جو اور اللہ تعالیٰ شرک کرتے ہو تو ان افعال کا گناہ جو ہے نا اس سے بڑھ کر ہے تمہیں تو اس کو چیز نظر آ رہی ہے لیکن یہ جو اس سے بڑھ کر گناہ ہے جو تم فی الحال اتنے ہو اس کی طرف تمہارا دھیان نہیں جاتا یہ بھی ہم نے پڑھی تھی کہ یہ جو کفار ہے ہے یہود منافقین وغیرہ ہے تو یہ ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو جو ضعیف العقیدہ یا ضعیف المان مسلمان ہو ان کو دین اسلام سے پھیر کر جو ہے نا اپنے دین کی طرف لے جائے یعنی مرتب کرے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ جو بھی مرتد ہوگا تو اس کے دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہوں گی دنیا تو اس وجہ سے اس نے جتنے بھی اعمال کیے تھے نیک اعمال اعمال کیے تھے صالحہ وغیرہ کیے تھے تو وہ تمام کے تمام ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں اس وجہ سے کہ جب دنیا میں اس کے اعمال رہے ہی نہیں جب دنیا میں اس کے اعمال رہے ہی نہیں تو آخرت میں اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوگا اور یہ بات بھی ہم نے پڑی تھی کہ جو مرتد ہو جاتا ہے دین یعنی دین سے سے اسلام پھر جاتا ہے اگر اسلامی حکومت ہو اسلامی ریاست ہو تو تین دن تک اس کو محلت دیا جائے گا اور تین دن محلت دینے کے بعد اگر اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو فریحہ یہاں بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو اچھی بات ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن اگر تین دن گزرنے کے باوجود وہ اپنی بات کھڑا رہتا ہے ڈٹا رہتا ہے بجد رہتا ہے تو اگر اسلامی حکومت اسلامی ریاست ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا ایسے شخص کو قتل ہوا کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے پن ہو نصیحت ہو تاکہ دوسرے لوگ اس طرح اقدام نہ کریں تو جس طرح کہ کل بتایا گیا تھا کہ غزوہ اور سریا تو یہ بھی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہد کے عبداللہ بن جہد رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں عمارت میں ایک سریا کو روانہ فرمایا تھا اور وہاں میں ایک سا واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے ابن حضرمی نامی شخص کو وہاں پہ قتل کیا تھا تو غزوہ جس طرح کی بتایا گیا تھا اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بغیر خود شریک ہو گئے ہو اور سریا اس جہاد کو کہا جاتا ہے یا اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خود شریک نہ ہوئے ہو لیکن آپ کے حکم سے آپ کے فرمان سے اور روانہ ہوا ہو اور آپ نے ان کے امیر کا انتخاب کیا ہو تو غزوات تقریباً ستائیس کے قریب غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برس نفیس بغیر خود شرکت فرمائی ہے اور تقریباً ستاون اٹھاون کے قریب سرایہ روانہ فرمائی ہے یعنی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے حکم سے فرمان سے ان کا ان کے عامر کا انتخاب کیا گیا ہے اور ان کو پھر کسی معرکے کے لیے بھیجا گیا ہے ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم فلذا ترجمہ پڑھ لیتا ہے ان الذين امنوا جو لوگ ایمان لائے جو لوگ ایمان لائے والذین هاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا خلاجن اور رحمت اللہ تو بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے علما زن سریتو اور جب سریے کو یہ گمان ہوا اسلامی لشکر کو جب یہ گمان ہوا یہ خیال انہم ان سلیم من الاسم کہ یہ مسلمان ہونے والے ہیں کہ یہ مسلمان یہ مسلمان گناہ سے اگرچہ محفوظ رہیں گے فلا يحصل لهم اجر لیکن یہ احتمال ہے یہ اس کا امکان ہے کہ اس کے لیے کوئی اجر نہ ہو یعنی وہ اجر سے محروم ہو تو اس بارے میں ایسی کلمہ نازل ہوئی تو کہ جو مسلمان ہوئے اور جنہوں نے ہجرت کیا ہے تو اللہ کے ہاں ان کا و ثواب ہوگا ان الذين امنوا بے شک جنہوں نے ایمان لایا والذین لوگ جنہوں نے کی فی اوتار ہونے نے اپنے علاقوں کو چھوڑ دیا اپنے وطنوں کو چھوڑ دیا وجہ فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا لعلی دینی اس کے دین کے سربلندی کے لیے اس کے دین کے اونچا ہونے کے لیے اولائکہ یرجون رحمت اللہ یہی لوگ یہی لوگ اللہ کے ہاں رحمت کے طلبگار ہے یہی لوگ یعنی رحمت کے طلبگار ہے یا امیدوار ہے رحمت کے طلبگار ہے یا امیدوار ہے ثواب ہو یعنی ثواب واللہ اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہے رحیم للمؤمنین مسلمانوں کو رحیم بہم ان پر رحم کرنے والے ہے مہربان ہے یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی مرتد کے بارے میں ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ تین دن تک اس کو مہلت دی جائے گی اگر اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا ورنہ اس کو قتل کیا جائے گا واجب قتل ہوگا تو بظاہر یہ حکم بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے سخت معلوم ہوتا ہے کیونکہ جو عام کفار ہے جو کتاب عیسائی یہودی وغیرہ ہے تو ان کے لیے تو احکام میں یعنی اتنی سختی نہیں ہے تو ان کے لیے تین بات ہے یا تو اسلام نے کہا ہے بھی صحیح ہے اگر اسلام نہیں لانا چاہتے ہیں تو جی دے اگر جزیہ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہوگا تو ان کے ساتھ ان کے لیے تین آپشن ہے وہ یہ جو مرتد ہے ان کے لیے سخت سزا تجویز کی گئی ہے اس وجہ سے کہ اس کا جو کفر ہے اس کا جو جرم ہے وہ عام کفار سے بڑھ کر ہے کیونکہ وہ جو عام کفار ہے وہ سسرے سے پہلے سے انہوں نے ایمان لایا نہیں ہے وہ اپنے باپ دادا کے ان کے گمان کے مطابق ان کے دین پر ہے اور یہ تو پہلے مسلمان تھا اور مسلمان ہونے کے باوجود اس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کوئی اور مذہب اختیار کیا تو اس کی سزا بھی چونکہ اس کا جرم بڑھ کر ہے تو اس کا مجرم بھی بڑا ہے اور جرم بھی بڑھ کر ہے تو اس کی سزا بھی جو ہے نا اس سے آگ کو پار کی مرجبت زیادہ ہے اور بڑھ ہے تو تین دن تک اس کو محلت دی جائے گی اگر اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو فتح بہت ہی اچھی بات ہے چھوڑ دیا جائے گا اگر نہیں آتی تو پھر اس پر اس کو قتل کیا جائے گا تاکہ دوسرے لوگ جو ہے پھر عوام دوسرے مسلمان اس طرح نہ کرے اور وہ جب اگر کریں گے یا سوچیں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اگر ہم نے بھی اس طرح حرکت کی تو ہمارا انجام بھی یہ ہوگا تو اس وجہ سے مرتب کی جو سزا ہے وہ آپ کفار سے نسبتا سخت بھی ہے اور بڑھ کر بھی ہے یہ اس کے اس فیر ارتداد کے جرم کے سخت ہونے کی وجہ سے تو یہ سالون کا الخاو مصر یہ جو ایت کریمہ ہے یہ شراب کے متعلق ہے جس طرح کے پہلے بتایا گیا تھا یا علم میں ہوگا آپ کا کہ شراب کی جو حرمت ہے وہ تدریجا نازل ہوئی ہے اس وجہ سے کہ اہل عرب جو ہے نا وہ سریوں سے اس کیا عادت ہے اس کے پینے کے عادت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت میں بھی تدریجا بتدریج جو ہے نا اس کی حرمت بیان کی ہے تو پہلی مرتبہ تو صرف یہ کہا گیا کہ نشہ لانے والے شراب جو نہیں ہے اچھی چیز نہیں ہے اور پھر اس آیت کریمہ میں جو ہم ابھی پڑھیں گے یس ارون کا الخمر والمیسر قل قل فیہما اسم کبیر ومانافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ پہلے اشارے کی بنسبت ذرا واضح کر ہے اس میں ذرا وضاحت سے شراب کے پینے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے اگرچہ لوگ پیتے ہیں لیکن وہ مہما اکبر امین نہ فہما اکبر من نہ یعنی بظاہر جو تم اس کو فوائد وغیرہ سمجھتے ہو کس میں فائدہ ہے اور یہ ہوگا یہ ہوگا تو بظاہر اگرچہ وہ ہے لیکن اس کے جو گناہ ہے یا اس کے جو نقصانات ہے اور اس کے نفع سے بڑھ کر ہے تو اس آیت کریمہ میں ذرا پہلے کی بنسبت وضاحت سے اس کا طرف اشارہ کیا بتایا کہ جو ہے شراب اچھی چیز نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور ایسے ہوئی سکارا کہ نماز کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا یعنی نماز کی حالت میں نماز کے وقت میں نماز پڑھتے وقت شراب استعمال نہیں کرنا چاہیے تو یہ ایک اور تدریجن یعنی اجازت تھی تو پہلے صرف اشارہ دیا گیا پھر اس کا تھوڑا سا جس طرح کی کریمہ میں وضاحت کی گئی اور پھر بعد میں جو ہے نا جب یہ مسلمان اس کے عادی ہو گئے کہ یہ بھی کوئی ایسی قابل چیز ہے تو ان کو صرف نماز کی حالت میں منع کیا گیا کہ نماز کی حالت میں شراب استعمال نہیں کرنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے اور آخر میں یعنی چوتی مرتبہ تقریباً پھر اس کو برکر حرام کرا دیا گیا اس طرح کی ہے کہ من عمل شیطان تو اس آیت کریمہ سے پھر بالکل جو ہے نا یہ اس کو حرام قرار دیا گیا تو اس طرح درجہ بہ درجہ جو ہے نا تدریجن شراب کی حرمت یہ آئی ہے تو پہلے صرف اشارہ دیا گیا ہے اور دوسری مرتبہ جو ہے نا اس اشارے کے بنسبت تھوڑی وضاحت کی گئی ہے اور تیسری مرتبہ جو ہے نا نماز کی حالت میں منع کیا گیا ہے اور چوتھی مرتبہ جب مسلمان ان تنبیہات کے عادی ہو گئے تو اس وقت بھی بعض مسلمانوں نے بعض مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا اور بعض پھر بھی استعمال کر رہے تھے تو چوتھی مرتبہ پھر قطعی طور پر حکم نازل ہوا کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل شیطان اس آیت کریمہ سے جو ہے یہ بالکل بالکلیہ طور پر یہ حرام قرار دیے گئے اس طرح اس شراب کی متعلق جو ہے نا یہ احکام نازل ہوئے القبر والمیسر پھر اس القمر والمیسر لوگ آپ سے شراب اور کل آپ کہہ کی ہما اثم کبیر ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے منافع الناس اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہے لیکن وہ اکبر فاہما اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے کما رہی ہوں اور یہ آپ سے سوال کرتے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی کے لیے کیا خرچ کرے مادا فکون کیا خرچ کرے قول العفو اب کہہ دیجئے جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو یبین اللہ لکم اسی طرح اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے لعلکم تفکرون تاکہ تم غور و فکر سے کام لو تو بعض صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے کا ثواب سن کر جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات کے اتنے ثوابات تو ان کے پاس جتنی بھی جمع پہنچی تھی جتنا بھی سامان تھا وہ سارا کا سارا ثواب ثواب کا انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا خیرات کیا یعنی اللہ کے راستے میں دے دیا اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تو جب انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تو ظاہر سی بات ان کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تو وہ ضرورت مند ہو گئے تو اس میں یہ بتلایا گیا کہ صدقہ درست ہے بہتر ہے باعث برکت و باعث خیر ہے اچھی بات ہے لیکن صدقہ اتنا کرنا چاہیے کہ بعد میں اپنے لیے بھی پریشانی نہ ہو بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے بھی پریشانی نہ ہو تو اتنا صدقہ کرنا چاہیے کہ بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے بھی کچھ بچہ رہ جائے ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا مال صدقہ کیا جائے اور پھر خود بھی پریشانی میں مبتلا ہو بچوں کی بھی پریشانی میں مبتلا ہونا پڑے اور گھر والوں کو بھی مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہونے پڑے تو اتنا صدقہ کرنا چاہیے کہ جس سے کا خیر خیر بھی ہو اور اپنے لیے بھی زیادہ مسئلہ کڑا نہ ہو جائے لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں القمار ما حکم ہوا یعنی قمار جوا کہ ان کا حکم کیا ہے قل آپ کہہ دیجئے لہم ان کے یعنی جو پوچھنے والے ہیں جو آپ سے اس کے مطالق پوچھنے والے ہیں کہ شراب اور جوے کا کیا حکم ہے آپ ان سے کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے لہم انہوں فیہما ان دونوں میں ان دونوں میں یعنی اس شراب اور جوے میں ایفی تعا فیہما یعنی اس کے استعمال کرنے میں اسم کبیر ان کے استعمال کرنے میں بڑا گناہ ہے اسم منا بنا کبیر منا بڑا یعنی عظیم فکرات بل لما يحصل بسببها من المخاتمت والمشاتمت وقول الفاشی اور ایک رات میں یہ کبیر کے بجائے جو ہے نا ایک رات میں کبیر کے بجائے کثیر ہے یعنی یہ تو یہاں تو کبیر ہے یعنی ایک رات میں یہ ہے کہ اسم کثیر اس کے طور سے حاصل ہوتے ہیں یعنی شراب پینے سے یا اس جوا کھیلنے سے جو ہے نا منل وخاصمت لڑائی والمشاتمت گالم گلوچ گالی فحش فحش اور باتیں گندی باتیں یعنی یہ باعث ہوتا ہے یہ جو شراب ہے کیونکہ عقل جاتی رہتی ہے تو کسی کو اپنے آپ کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں تو جو بھی منہ آتا ہے یا جو بھی ذہن میں آتا ہے تو بکرا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا والے چوال تو منع اور لوگوں کے لیے اس میں کچھ فوائد بھی ہے کیسے دل لذتی دل والفر ہے یعنی شراب کے پینے میں بظاہر لذت محسوس ہوتی ہے لذت ہوتی ہے والفر ہے اور خوشی ہوتی ہے ضرور ہوتی ہے کل کمرے یعنی شراب میں و اصابت المال بلا قدر فل میسرے اور مال بلا محنت مالی اور جوے میں ثابت المال بلا قدن بغیر محنت کے بغیر محنت کے جوے میں مال کا پہنچنا ہے یعنی منفعت ہے یعنی بغیر بیٹھے بٹھائے جو ہے نا کبھی کبھی جو ہے نا کوئی مال کا مالک ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی جو ہے نا اپنے امال گوا بیٹھتا ہے بیٹھے بیٹھے اس نے مشقت کی ہوتی ہے محنت کی ہوتی ہے ایسی موت میں جو ہے بیٹھے بیٹھے کبھی اپنے مال کو گنوا دیتا ہے اور کبھی کسی اور کا مال جیوے کی نظر ہو جاتا ہے اس مہما مہما اور ان دونوں کا گناہ ایما ینشو من المفاسد یعنی جو ان سے مفاسد خرابیاں پیدا ہوتی ہے ہے او بڑھ کر بڑا ہوا ہے کس سے بڑھ کر ہے من ان کے منافع سے ولما نزلت شربها قوم وامتنع حرمتها مناخل کہہ رہا ہے یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد بعض لوگوں نے بعض قوموں نے جو ہے نا شراب کی پینے سے اور رک گئے اور یعنی بعض رک گئے اور بعض پھر بھی جو ہے نا اس کے آیت کے اترنے کے بعد پھر بھی جو ہے نا پھر آئے تھے یہاں تک کہ مائدہ کی جو آیت کلمہ ہے وہ نازل ہوئی جس طرح کی پہلے بتایا گیا انما القمر انما القمر والرجس انما القمر والمائتر والرجس من عمال شیطان تو اسے پھر خاصی طور پر حرام کیا گیا وحید ارون اکمالا نفکون اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے ایما قدر ہو یعنی اس کی مقدار کیا ہے جو ہم خرچ کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے قل آپ کہہ دیجئے انفقو آپ کہہ دیجئے انفقو یعنی خرچ کرو ای الفاضل ان الحادثی یعنی العفو منا جس قدر آسانی ہو جس قدر آسانی ہو جو چیز اضافی ہو الفاظرہ الحاجت یعنی جو چیز حاجت سے زائد ہو اضافہ ہو ولا تنفقو ما تحتاجون الیہ اور تم خرچ نہ کرو جو تمہیں محتاج کرے رہے یعنی پورا کا پورا مال پورا کا پورا جائیداد جو ہے نا خرچ نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو مشکل میں مبتلا ہونا پڑے وَتُوْزِعُ عَنْفُسَكُمْ اور اپنے نفسوں کو ضائع کرو اور اپنے نفسوں کو ضائع کرو تو بالرفع بتقدیر ہوا اور ایک رات میں جو ہے نا یہ رفع کے ساتھ ہے ہوا کے تقدیر سے ہوا کے تقدیر کے ساتھ ہوا کے تقدیر کے ساتھ یعنی العفو کہیں پہ تو الاف ہے اور ایک رات میں الاف ہو پڑا گیا ہے تمابینا علیکم ذکرہ جس طرح کے تمہارے لیے احکام بیان کیے گئے احکام بیان کیے گئے یبین اللہ لکم الایاتی اللہ تعالی واضح فرماتے ہیں تمہارے لیے الایات نشانیوں کو لعلکم تفکرون فی امر دنیا والآخرہ تاکہ تم غور فکر کرو سوچو دنیا اور آخرت کے معاملے میں دنیا اور آخرت کے معاملے میں تاخذونا بال لكم فيهما تو تم لے لو یا تم اختیار کرو ان دونوں میں سے جو تمہارے لیے بہتر ہو خیر ہو باعث برکت ہو یعنی اسی چیز کو تم کرو اسی چیز کو کرنے لگ جاؤ جو تمہارے لیے باعث سفر ہو باعث برکت ہو اور سمجھ میں نہ آئی ہو تو بچے جو رہ گئے انشاءاللہ شاء اللہ وہ یہ سامان یتیموں کے متعلق کل پہنچنے کے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ